اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھیں اور خالص اللہ تعالیٰ ہی کے لیے دین داری کریں تو یہ لوگ مؤمنوں کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ مؤمنوں کو بہت بڑا اجر دیں گے اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے کر کیا کریں گے اگر تم شکر گزاری کرتے رہو اور با ایمان رہو اللہ تعالیٰ بہت قدر کرنے والے اور پورا علم رکھنے والے ہیں سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے کافروں سے ہرگز دوستی نہ کرو کافروں سے دوستیاں کرنے سے ان سے دلی محبت رکھنے سے ان کے ساتھ ہر وقت اٹھنے بیٹھنے سے مسلمانوں کے بھید ان کو دینے سے اور پوشیدہ تعلقات ان سے قائم رکھنے سے اللہ تعالیٰ ایمانداروں کو روک رہے ہیں جیسے اور آیت میں اللہ کا فرمان ہے لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین مؤمنوں کو چاہیے کہ بجز مؤمنوں کے کفار سے دوستی نہ کریں ایسا کرنے والا اللہ کے ہاں کسی بھلائی کا مستحق نہیں ہاں اگر صرف بچاؤ کے طور پر ظاہر داری ہو تو اور بات ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈرا رہے ہیں یعنی اگر تم اللہ کی نافرمانیاں کرو گے تو تمہیں اللہ کے عذابوں سے ڈرنا چاہیے ابن ابی حاتم کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا فرمان مروی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا قرآن میں جہاں کہیں ایسی عبارتوں میں سلطان کا لفظ ہے وہاں اس سے مراد حجت ہے یعنی تم نے اگر مومنوں کو چھوڑ کر کفار سے دلی دوستی کے تعلقات پیدا کیے تو تمہارا یہ فعل کافی ثبوت ہوگا اور پوری دلیل ہوگی اس امر کی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دیں کئی ایک سلف مفسرین رحمہم اللہ نے اس آیت کی یہی تفسیر کی ہے پھر منافقوں کا انجام بیان فرمایا ہے کہ یہ اپنے اس سخت کفر کی وجہ سے جہنم کے سب سے نیچے کے طبقے میں داخل کیے جائیں گے درک مقابل ہے درجہ کے بہشت میں درجے ہیں اور ایک سے ایک بالا اور دوزخ میں درک ہیں ایک سے ایک پست ابو حرار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان منافقوں کو آگ کے صندوقوں میں بند کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا اور یہ جلتے بھلستے رہیں گے ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ صندوق لوہے کے ہوں گے جو آگ لگتے ہی آگ کے ہو جائیں گے اور چو طرف سے بالکل بند ہوں گے اور کوئی نہ ہوگا جو ان کی کسی طرح کی مدد کرے جہنم سے نکال سکے یا عذابوں میں ہی کچھ کمی کرا سکے ہاں ان میں سے جو توبہ کر لیں نادم ہو جائیں اور سچے دل سے نفاق سے ہٹ جائیں اور رب سے اپنے اس گناہ کی معافی چاہیں پھر اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کریں صرف خوشنودی باری اور مرضی مولا کے لیے نیک اعمال پر کمر کس لیں ریاکاری کو اخلاص سے بدل دیں اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائیں گے اور انہیں سچے مؤمنوں میں داخل کر لیں گے اور بڑے ثواب اور اعلیٰ اجر عنایت فرمائیں گے پھر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تو غنی ہیں بے نیاز ہیں بندوں کو سزا کرنی وہ نہیں چاہتے ہاں جب گناہوں پر دلیر ہو جائیں تو گوش ماری ضرور ہے بس فرمایا اگر تم اپنے اعمال کو سنوار لو اور اللہ تعالیٰ پر اور اللہ کے رسول پر سچے دل سے ایمان لاؤ تو کوئی وجہ نہیں جو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کرے وہ تو چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی بھی قدردانی کرنے والے ہیں جو اللہ کا شکر کرے وہ اس کی عزت افزائی کرتے ہیں وہ پورے اور صحیح ان والے ہیں اللہ جانتے ہیں کہ کس کا عمل اخلاص والا اور قبولیت اور قدر کے لائق ہے اللہ کو معلوم ہے کہ کس دل میں قوی ایمان ہے اور کون سا دل ایمان سے خالی ہے جو اخلاص اور ایمان والے ہیں انہیں بھرپور اور کامل بدلے اللہ تعالیٰ عنایت فرمائیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و اخلاص کی دولت سے مالا مال کرے اور پھر اجر و ثواب سے نہال کرے آمین